عبدالعزیز بن جوریج کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطروں میں کیا پڑا کرتے تھے تو مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور کہا تیسری رکعت میں قل ہو اللہ احد اور معوزتین یعنی سورة الفلق اور سورة الناس پڑا کرتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر 1424